سفیان نے حشام بن حسان سے اپنی صنعت سے یہ حدیث بیان کی اس میں ہے کہ آپ نے حجام سے فرمایا میری دائیں جانب سے شروع کرو اور پہلے اسے مونڈو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی